سیدنا ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی البتہ اس میں ہے پھر وہ سوال کرنے والا آدمی چلا گیا جب ہمیں اس کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بڑا تعجب ہے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو پہچانتا ہوتا تھا ماں سوائے اس دفعہ کی حدیث نمبر چھپن مسند احمد